قرآن میں ابھی ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ انسان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ وشز ہیں بہت زیادہ ایمبیشنس ہیں بہت زیادہ انسان بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہے ہر چیز کو آئیڈیل روپ میں دیکھنا چاہتا ہے میں اے بورن پرفیکشنسٹ لیکن دنیا میں ہمیں پرفیکشن ملتا نہیں ہر ہمیشہ ہر شخص کا یہ ایکسپیرئنس ہے کہ although I am born as a perfectionist but it impossible to have a perfect world in this here تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے کہ پرفیکشنسٹ کو رہنا پڑتا ہے ان پرفیکٹ ورلڈ میں یہ بہت بڑا کوشچن ہے ارسٹاٹل اور پلیٹر سے لے کر آج تک لوگ اس پر سوچتے رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ پرفیکشنسٹ کو رہنا پڑتا ہے ان پرفیکٹ ورلڈ میں آئیڈیلسٹ کو رہنا پڑتا ہے کہیں دنیا میں جنرل دن آئیڈیل ہے کسی کی بھی فلفلمنٹ نہیں ملتی کسی کو بھی اس کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی ہر آدمی یہ ہر آدمی کیسے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا کنگ ہو یا سبجیکٹ ویلتھی ہو یا پور یہ سب کے سب کا ہے کہ کسی کو بھی جو چاہتا ہے وہ ملتا نہیں تو فلفلمنٹ کسی کو حاصل نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے تو قرآن میں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ یہ دنیا ہمارا وہ نہیں ہے اصل جگہ ہماری دنیا نہیں ہے اصل جگہ تو ہماری دنیا جو ہے پیراڈائز ہے یہ دنیا تو ایک ایک ٹیمپری دنیا ہے جس کو کہتے ہیں ہیبیٹاٹ یہ دنیا ہمارا ہیبیٹاٹ نہیں ہے یہ دنیا ہمارا ہیبیٹاٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اسی لیے ہماری کوئی بھی تمنا کوئی بھی ڈیزائر کبھی پوری نہیں ہو سکتی نہ ہوگی کیا یہ ہیبیٹاٹ ہے نہیں ہمارا ہمارا ہیبیٹاٹ جو ہے پیراڈائز یہ کانسیپٹ قرآن میں دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کو جو دنیا میں جو بتانا ہے وہ پیراڈائز اورینٹیڈ لائف بتانا ہے نہ کہ نہ کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو یعنی اسی اعتبار سے جینا اور پھر بڑھ جانا تو کیسا عجیب کیسا تھرلنگ کانسیپٹ ہے کہ تھوڑے دنوں کی زندگی میں میں اپنے آپ کو اگر ایسا کر سکوں کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپ کروں مجھے اپنے اندر جو مجھے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے پیراڈائز کے لیے تو میں اپنے ہیبیٹاٹ میں جا کے رہ سکتا ہوں اٹرنلی اٹرنلی اپنے ہیبیٹاٹ میں رہ سکتا ہوں یہ کانسپٹ قرآن میں دیا گیا ہے